ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک رات کو گھر آنے کی کراہت بیان کی اور یہ جملہ بیان نہیں کیا ان کو خائن سمجھے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکہتر